قطیبہ بن مسلم کو جو ہی یہ اطلاع ملی کہ عراق سے حجاج بن یوسف کا قاصد اس کے لیے حجاج کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے فوراً قاصد کو بلوا لیا قاصد نے پیش ہو کر قطیبہ بن مسلم کو تعظیم پیش کی اے مسلم کے بیٹے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو قاصد نے ادب سے کہا تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو قطیبہ بن مسلم نے بڑے پروکار انداز سے کہا کسی بھی دوسری بات سے پہلے وہ بات کہہ جس کے لیے تجھے ابن یوسف نے بھیجا ہے حجاج بن یوسف نے آپ کے لیے ایک مراسلہ بھیجا ہے یعنی خط بھیجا ہے قاسد نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ایک پیغام قطیبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا یہ چمڑا بڑے سلیقے سے لپیٹ کر سر بمہور کیا گیا تھا اس سے اس مراسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ صرف قطیبہ بن مسلم کے لیے ہے قطیبہ نے قاصد کی خاطر توازو کا حکم دیا وہ حجاج بن یوسف کے اس اچانک آنے والے پیغام کی وجہ سے کچھ فکر مند اور پریشان نظر آ رہا تھا جو ہی قاصد رخصت ہوا قطیبہ نے مہر توڑ کر وہ پیغام کھولا اور پڑھنے لگا پیغام میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا حجاج بن یوسف والی عراق کی طرف سے قطیبہ بن مسلم والی خوراسان کے نام اے ابن مسلم تجھ پر اللہ کی رحمت ہو میں جانتا ہوں کہ ایک جنگجو خاندان کا جنگجو سپوت ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جس فہم و فراست اور عقل سے نوازا ہے وہ بہت کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک سازش کے تحت بلخ میں بغاوت ہو گئی تھی جسے تو نے بڑی حکمت عملی سے اور پوری طاقت سے کچل دیا ہے اگرچہ تو نے اس بغاوت کو کچل دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں نے بڑی سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کیا نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر رکھے ہیں اے قطبہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں سے خبردار رہ اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہر وقت کھلے رکھ تاکہ میں بیٹھ کر بیٹھ کر بھی ہر اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں سے کوئی فتنہ فساد پھوٹنے والا ہو اپنی سلطنت میں گوجنے والی معمولی سے معمولی سرگوشی بھی تیرے پردے سماعت تک پہنچ جائے یعنی تیرے کانوں تک پہنچ جائے قطیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھتے پڑھتے رک گیا اور زرار بن حسین کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا اس نے زرار کو حجاج کے پیغام کا وہ حصہ سنایا زرار بڑے غور سے سن رہا تھا ابن یوسف ہمیں غافل سمجھتا ہے قطیبہ بن مسلم نے زرار سے کہا اس کا خیال ہے کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں حالانکہ معاملہ اس کے براک سے ہے میرا خیال کچھ اور ہے زرار بن حسین نے کہا شاید حجاج کو اس واقعے کی مکمل اطلاع نہیں ملی ورنہ وہ ایسی باتیں کبھی نہ کہتا شاید تم ٹھیک کہتے ہو ابن حسین قطیبہ بن مسلم نے پر خیال انداز میں کہا مجھے اس واقعے کی پوری تفصیل حجاج کو بھجوانی چاہیے تاکہ اسے حالات سے پوری طرح آگاہی ہو سکے اس کے بعد کچھ سوچ وچار کے بعد قطیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک مراسلہ تیار کروایا جس میں بلخ میں ہونے والی بغاوت کی پوری تفصیل درج تھی اور آخر میں لکھا کہ وہ یعنی قطیبہ بن مسلم اس سازش کی ہر کڑی سے واقف تھا پھر اگلے دن اس نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو طلب کر کے یہ پیغام اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا بیس رمضان سن آٹھ ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا محاصرہ کر لیا تھا وہی مکہ جہاں سے کفار کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی مکے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اس عظیم فتح کے لیے صرف گیارہ کافروں کا خون بہایا گیا ممکن تھا کہ یہ گیارہ کافر بھی قتل نہ ہوتے ان کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے گھات لگا کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا تھا ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ ہر ہر اس شخص کو امان دے دی جائے جو ہتھیار ڈال دے زی قادہ بہتر ہجری یعنی چونسٹھ سال کے بعد مکہ شہر ایک بار پھر محاصرے میں ہے شہر کے باہر منجنیق نصب ہے جو شہر پر مسلسل سنگ باری کر رہی ہیں چونسٹھ سال پہلے مکے کا محاصرہ کرنے والا لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اثاروں کا تھا اور صرف گیارہ آدمیوں کا خون بہا تھا اس وقت مکے پر کفار کا قبضہ تھا لیکن چونسٹھ سال کے بعد مکے کا محاصرہ کرنے والا لشکر بھی مسلمانوں کا ہی تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار تاریخ اسلام کی متنازع شخصیت حجاج بن یوسف تھا اس محاصرے میں اور چونسٹھ سال پہلے کے محاصرے میں فرق یہ تھا کہ اس وقت مکہ کافروں کے قبضے میں تھا اور اب پر مسلمانوں کی ہی حکومت تھی حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکے کا محاصرہ کیا تھا اور محاصرہ کرتے ہی اپنے سپاہیوں کو شہر پر سنگ باری کا حکم دے دیا تھا اس کے لشکر میں بڑی بڑی منجنیقے تھی جنہیں مکہ شہر سے باہر نصب کیا گیا تھا جس دن حجاج کے لشکر نے مکے کا محاصرہ کیا تھا اس دن آسمان صبح سے ہی ابر آلود تھا یعنی گھٹائے ہوئی تھی جب انہوں نے مکے پر سنگ بارش شروع کی تو اس کے کچھ دیر کے بعد ہی بارش شروع ہو گئی بارش کے ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑکنے لگی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرا کر دینے والی تھی اور اس کی کڑک تو اور بھی زیادہ خوفناک تھی بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی اور اس کے دھماکے دل دہلانے دینے والے تھے و بعد کا یہ طوفان بڑا ہی دہشت ناک تھا موسلادار بارش اور بار بار کی کڑک سے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی بارش اور بجلی کا یہ کھیل شدت اختیار کرنے لگا تو سپاہی مکے پر پتھر برسانے سے گھبرانے لگے ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ موسم کے یہ بگڑتے ہوئے تیور مکے پر سنگ باری کا نتیجہ ہیں سپاہیوں کا یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے نے پر پر پتھر برسانے سے صاف انکار کر دیا کمانداروں اس صورتحال قابو پانے کی کوشش کی مگر وہ کسی بھی طرح سپاہیوں کو مکے پر سنگ باری کرنے کے لیے تیار نہ کر سکے آخر انہوں نے اس صورتحال کی اطلاع حجاج بن یوسف کو دے دی حجاج بن یوسف کو جب یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سنگ باری روک دی ہے تو وہ غصے کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا موسلادار بارش میں موسلا دھار بارش میں حجاج اس عالم میں باہر نکلا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا جب سپاہیوں نے اسے تیش کے عالم میں میں کوڑا لیے آتے دیکھا تو ان ان خوف کی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی کا خیال تھا کہ آج کسی خیر نہیں ہے اور سپاہیوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی کیونکہ حجاج فوج میں ڈسپلین کے معاملے میں بہت سخت تھا لیکن اس کا رد عمل بڑا حیران کن اور سب کی توقع کے خلاف تھا گرج چمک اس علاقے کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے حجاج بن یوسف نے صرف اتنا کہا یہاں جب بھی بادل آتے ہیں موسم ایسا ہی شدید ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اپنے ابا کو کمر سے بندے ہوئے پٹکے میں اڑس لیا اور کوڑے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر اٹھا کر منجنیق میں رکھا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کا یہ حکم پورے لشکر میں پہنچا دیا جائے کہ سنگ باری فوری طور پر دوبارہ شروع کر دی جائے چنانچہ حجاج کے اس حکم کے بعد مکے پر دوبارہ پتھر برسنے لگے حجاج بن یوسف خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کر میں رکھ رہا تھا یہ محاصرے کا پہلا دن تھا رات ہوئی تو سنگ باری کا یہ سلسلہ روک دیا گیا محاصرے کے پہلے ہی دن مکہ شہر پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ شہر کے اندر موجود عبداللہ بن زبیر کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا یہ وہ صورتحال تھی جو حجاج مکے میں پیدا کرنا چاہتا تھا حجاج کے جاسوس اس کو مکے کے اندر کی پل پل کی صورتحال سے باخبر رکھے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کو امید تھی کہ مکے کی فوج جلد ہی ہتھیار ڈال دے گی لیکن اس کے برعکس یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا اس محاصرے کو چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے کے عرصے کے دوران عبداللہ بن زبیر کی فوج حوصلہ ہار چکی تھی اور فوج کا ایک بڑا حصہ ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا ایک روز حجاج بن یوسف نے اپنے ایک حاکم ابن ابی عقیل کو عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام دے کر بھیجا حجاج نے کہا تھا کہ وہ خود کو ابن ابی عقیل کے حوالے کر دے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور حجاج کے پیغام کو ٹھکرا کر آخری دم تک لڑنے کو ترجیح دی جب حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کا جواب ملا تو اس نے مکہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا حجاج کے حکم پر اس کی فوج مکے پر چڑھ دوڑی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو تھوڑی بہت فوج رہ گئی تھی اس نے بڑی سے یعنی بڑی جمع مردی کے ساتھ حجاج کی فوج کا مقابلہ کیا مگر زیادہ دیر تک ان کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی حجاج کی فوج مکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اس گھمسان کی لڑائی کے دوران نہ جانے کس طرف سے ایک اینٹ آئی اور عبداللہ بن زبیر کے سر پر لگی زخم اتنا شدید تھا کہ وہ شہید ہو گئے ان کے شہید ہوتے ہی ان کی فوج نے حوصلہ چھوڑ دیا اور ہتھیار ڈال دیے حجاج کو جب یہ اطلاع ملی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ ان کی لاش دیکھنے چلا آیا اس وقت اس کے ساتھ طارق بن عمرو بھی موجود تھا جو حجاج کے خاص آدمیوں میں سے تھا وہ دونوں عبداللہ بن زبیر کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ان سے زیادہ جواں مرد آج تک پیدا نہیں ہوا امرو نے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو دیکھ کر کہا امرو کی بات سن کر حجاج غصے میں آ گیا تو ایسے شخص کی تعریف کر رہا ہے جس نے امیر المؤمنین کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی حجاج نے ترخ لہجے میں کہا اس شخص نے چھ ماہ سے ہماری فوج کو مکے سے باہر روکے رکھا تھا اس کی یہی شجاعت تو تعریف کا سبب ہے بن امرو نے کہا اس نے اس قدر کم فوج سے ہمیں چھ مہینے تک مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تاریخ بن امرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا اس میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ مسلحت پسند نہیں تھا سچی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے حجاج جیسے جابر انسان کے سامنے بھی سیدھی سچی بات کہہ دی تھی حالانکہ کسی آدمی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو حجاج کی مرضی کے خلاف ہو تاریخ بن عمرو کی بات سن کر حجاج خاموش رہا اور پھر اس نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا سر قلم کر کے مدینہ بھجوا دیا جائے اور ان کی سربریدہ لاش چوراہے میں لٹکا دی جائے اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد حجاج نے مکے کے لوگوں سے خلیفہ کی بیعت لی اس وقت عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا اس کا تعلق خاندان بنی بنو امیہ سے تھا حجاج نے عبداللہ بن زبیر کا سر قلم کر کے اسی دن مدینے بھجوا دیا تھا جو بعد میں عبد الملک کے پاس بھیج پہنچا دیا گیا تھا مکہ پر ہونے والی سنگ باری کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا تھا اور کعبہ کی کی ایک طرف دیوار گر گئی تھی جس کو بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا یہ تہتر ہجری کی بات ہے جب حجاج بن یوسف نے مکہ کو فتح کیا تھا اس وقت تک حجاج خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دست راست کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکا تھا یعنی دانے ہاتھ کے طور پر اپنی حیثیت پکی کر چکا تھا چوہتر ہجری میں خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا حجاج نے مدینہ کا حاکم بن کر اہل مدینہ کو تنگ کرنے اور ان کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا حتیٰ کہ جو صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے حجاج ان کی توہین سے بھی باز نہ آتا تھا اس نے بعض صحابہ کرام کی گردنوں پر گرم گرم سیسے سے داغ لگوا دیے تھے ایک دن حجاج نے سہل بن سعد سہل بن سعد جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مددگاروں میں سے تھے ان کو بلوایا جب حضرت سہل بن سعد آئے تو حجاج کا ان سے انداز گفتگو خاصا گستاخانہ تھا سہل تم نے حضرت عثمان کی مدد کیوں نہیں کی تھی حجاج نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں بے ادبی نمایاں تھی اے حجاج سہل بن سعد نے کہا اگر تجھے سب کچھ یاد ہے تو تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سازشوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی ان میں میرا نام سب سے آگے تھا حضرت سہل کی بات کو حجاج نے تمسخر میں اڑا دیا یعنی مزاق میں اڑا دیا اور حکم دیا کہ ان کی گردن داغ دی جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی مدینے پر حجاج نے صرف ایک سال ہی حکومت کی تھی لیکن اس ایک سال میں اس نے اہل مدینہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اس سے آجز آ گئے جب خلیفہ عبد الملک کو حجاج کی ان حرکتوں کی اطلاع ملی تو اس نے حجاج کو مدینے سے ہٹا کر عراق کا گورنر بنا دیا اس کے بعد وہ آخری وقت تک عراق ہی کا گورنر رہا حجاج اگرچہ عراق کا گورنر تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمل داری کا علاقہ وسیع ہوتا چلا گیا اس کی عمل داری میں اتنا وسیع علاقہ آ گیا تھا جس کی حیثیت خود ایک سلطنت جیسی تھی یہ وہ وقت تھا جب حجاج اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا تھا کہ بآسانی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی الگ حکومت قائم کر سکتا تھا لیکن خلافت بنی امیہ سے وفاداری اس کے خون میں دوڑ رہی تھی اس کے علاوہ اسے خلیفہ عبد الملک سے ایک عجیب طرح کا انس ہو گیا تھا اور وہ خلیفہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا دوستو یہاں پر یہ سارا واقعہ جو ابھی آپ نے سنا یہ سارا کا سارا جو کچھ حجاج نے کیا تھا یہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے اور خلیفہ کی خوشنودی کے لیے اور خلیفہ کی مملکت کو وسیع کرنے کے لیے کیا تھا کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلافت بنو امیہ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور تو اس لیے خلیفہ کے اشارے پر حجاج نے مکے کے اوپر چڑھائی کی تھی لیکن صحابہ کرام کے اوپر ظلم کرنا حجاج بن یوسف کا اپنا فعل تھا اس میں خلیفہ کی مرضی شامل نہیں تھی کیونکہ خلیفہ کو تو جیسے ہی پتا چلا کہ حجاج مدینے کے اندر اس طرح کے ظلم کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو مدینے کی گورنری سے ہٹا کر عراق کا گورنر بنا دیا لیکن اسی ظالم حجاج کے دو تین کارنامے ایسے ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے اور جو قابل تعریف ہیں ایک تو محمد بن قاسم اور قطبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کی ہی تلاش تھے اور حجاج بن یوسف کی ہی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا کہ خوراسان کے اندر اور سندھ کے اندر اسلامی فوجیں پہنچی اور دوسری بات کلام پاک کے اوپر آراب حجاج بن یوسف نے ہی لگوائے تھے یعنی کلام پاک کے حروف کے اوپر زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے ہی اپنی نگرانی میں لگوائے تھے خیر ایک دن جب حجاج اپنے محل میں موجود تھا اسے اطلاع ملی کہ دمشق سے ایک قاصد آیا ہے ان دنوں دمشق سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ تھا حجاج کے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور خلیفہ عبد الملک کی طرف سے کوئی خاص پیغام آیا ہوگا اس نے قاصد کو بلا لیا اور اس سے پیغام لے کر پڑھنے لگا یہ پیغام چند سطروں پر مشتمل تھا اس میں لکھا ہوا تھا امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا ہے ولید بن عبد الملک نئے خلیفہ ہوں گے یہ خبر پڑھ کر حجاج بن یوسف کو بہت صدمہ ہوا حجاج کو عبد الملک سے بڑی انسیت تھی اس کو اس وجہ سے بھی زیادہ صدمہ ہوا کہ اس پیغام سے ایک مہینہ پہلے عبد الملک کو دفنایا جا چکا تھا عبد الملک کی وفا سے کچھ عرصہ قبل حجاج اسے ملنے دمشق گیا تھا شاید اسے اس ملاقات کے لیے عبد الملک نے ہی بلایا تھا حجاج حجاج کی دمشق سے واپسی پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ اسلام میں ایک ولولہ انگیز داستان کو جنم دیا دمشق سے واپسی کا سفر کرتے ہوئے راستے میں حجاج نے ایک شہر میں قیام کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں کے نمایاں حیثیت کے لوگ بھی حجاج سے ملنے آئے تھے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ایک بہت بڑے عالم کا ذکر چھڑ گیا حجاج نے اس سے دلچسپی ظاہر کی اسے بتایا گیا کہ وہ عالم مذہباً عیسائی ہے اور آسمانی کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے حجاج علماء کا بہت احترام کرتا تھا اور ان سے میل جول رکھتا تھا حجاج نے اس عالم کے بارے میں مزید معلوم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور والی عراق بتانے والے نے حجاج سے کہا وہ اپنے علم میں اس قدر دسترس رکھتا ہے کہ آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پیشگوئی کر سکتا ہے اس کے لیے وہ آسمانی کتابوں سے مدد لیتا ہے یہ باتیں سن کر حجاج کے جذبہ تجسس میں اور اضافہ ہوا اور اس عالم سے ملنے کے لیے حجاج کی دلچسپی بڑھ گئی اس نے اس شہر کے عمائدین سے کہا کہ اس عیسائی عالم سے اس کی ملاقات کا بندوبست کیا جائے چنانچہ انہوں نے فوری طور پر عالم کو بلا کر حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا حجاج نے اس کی بہت عزت کی اور پھر اس کے ساتھ اپنی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنے لگا حجاج نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عیسائی عالم واقعی علم رکھتا ہے ایک بات بتائیے محترم حجاج نے کہا کیا آسمانی کتابوں میں ان حالات کا بھی ذکر ہے جن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہاں عالم نے بلا تردد کہا ان تمام حالات کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے حتیٰ کہ ان حالات کا ذکر بھی موجود ہے جو گزر چکے ہیں یا آئندہ آگے چل کر پیش آنے والے ہیں آسمانی کتابوں میں حالات کا ذکر کیسے کیا گیا ہے حجاج نے پوچھا کیا یہ ذکر صرف نام لے کر کیا گیا ہے یا ہر واقعے یا حالات کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں دونوں ہی طریقے موجود ہیں اس عیسائی راہب نے کہا آسمانی کتابوں میں حالات و واقعات کے بارے میں دونوں صورتیں ملتی ہیں کہیں صرف حالات کا حوالہ دیا گیا ہے اور کسی جگہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حالات اور واقعات کے نام اور تفصیلات دونوں چیز موجود ہیں اچھا یہ بتائیے حجاج نے پوچھا کہ ہمارے موجودہ امیر المومنین کیسے ہیں اور ان میں کیا خصوصیات ہیں وہ نہایت مدبر بادشاہ ہیں راہب نے کچھ سوچ کر کہا اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا شکست کھائے گا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا حجاج نے دلچسپی سے پوچھا ان کے بعد ولید بن عبد الملک عیسائی راہب نے کہا اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا حجاج نے پھر سوال کیا سلیمان بن عبد الملک راہب نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں حجاج نے نے پوچھا ہاں کہا مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا آپ مجھے جانتے ہیں حجاج نے کہا تو پھر یہ بتائیے کہ میرے بعد کون عراق کا گورنر بنے گا یزید راہب نے جواب دیا آپ کے بعد یزید نام کا ایک شخص عراق کا گورنر بنے گا کیا آپ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہیں حجاج نے پوچھا ہاں وہ ایک بد اہدی کا مرتکب ہوگا راہب نے کہا اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں حجاج بن یوسف اس عالم کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتا رہا اس اس کے بعد نے راہب کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کر دیا راہب تو چلا گیا تھا لیکن یزید کا نام اس کے دماغ پر گویا نقش ہو کے رہ گیا تھا وہ پریشانی کے حالت میں کمرے میں ٹہلنے لگا وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ یزید کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کے بعد عراق کا گورنر بنے گا وہ خاصی دیر اسی طرح بے چینی سے ٹہلتا رہا اور یزید نام کے مختلف آدمیوں کے بارے میں غور کرتا رہا پھر اچانک ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا یزید بن محلب یہ یزید بن محلب ہی ہو سکتا تھا جو حجاج کے بعد عراق کا گورنر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا اسے بیاسی ہجری میں حجاج نے خود خوراسان کا گورنر بنایا تھا حجاج یزید بن مہلب کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی واقف تھا حجاج کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ یزید بن مہلب حجاج کے خلاف سازش کر کے اس کی جگہ عراق کا گورنر بن سکتا تھا حجاج کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے ہی ختم کر دینے کا قائل تھا چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کہ وہ بسرا جو حجاج کا دارالحکومت چند روز کے بعد حجاج نے دوبارہ سفر کا حکم دیا اور سات روز کے بعد وہ بسرا پہنچ گیا بسرا پہنچ کر حجاج نے استعفیٰ لکھا اور قاصد کو بلا کر کہا یہ لے جاؤ اور امیر المؤمنین کو دے کر اس کا جواب لاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے دربار خلافت سے جواب لے کر پہنچو یا امیر قاصد نے مخصوص عربی لہجے میں کہا یہ سمجھے کہ میں دربار خلافت اور دربار امارت کے درمیان اڑتا ہوا سفر کروں گا یہ سن کر حجاج مسکرایا اور کو جانے کو کہا نے جانے کے بعد کے کے جانے بعد وہ قدر مطمئن تھا حجاج نے عبد الملک کو اپنا استعفی چوراسی ہجری کے آخر میں بھیجا تھا اور اب وہ بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا قاصد جلد ہی عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا عبد الملک نے حجاج کا استعفی رد کر دیا تھا اور قاصد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا مجھے تمہارے استعفے سے تمہارے مقصد کا علم ہو گیا ہے تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں تمہارے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو سن لو کہ میں تمہیں ایک مفید آدمی سمجھتا ہوں لہذا اپنا استعفی واپس لے لو اور اب مرتے دم تک استعفیٰ نہ دینا کیونکہ سلطنت اسلامیہ کو تمہارے جیسے آدمیوں کی ہی ضرورت ہے حجاج کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو وہ خود امارت سے علیحدہ ہو جائے یا پھر یزید بن مالب کو معذول کر دے امارت سے علیحدہ ہونے کی وہ کوشش کر چکا تھا اب وہ ہر قیمت پر یزید بن محلب کو خوراسان کی گورنری سے معذول کرنا چاہتا تھا اس نے خلیفہ کا پیغام پڑھ کر قاصد کو چلے جانے کو کہا قاصد چلا گیا تو حجاج نے عبید بن موہب کو بلا بھیجا عبید بن موہب حجاج کا دست راست تھا جب عبید آ گیا تو حجاج نے ایک عیسائی قاسد خوراسان کو روانہ کر دیا تاکہ وہ یزید بن مہلب کو معذول کر کے قصر عمارت میں پیش کرے اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بھائی مفضل بن مہلب کو خوراسان کا حاکم بنا دیا حجاج کا پیغام یزید کو پچاسی ہجری میں ملا اس نے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بسرا روانہ ہو گیا یزید بن مہلب نے حجاج کے اس پہل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا تھا اس لیے بسرا روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بھیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا سلیمان بن عبد الملک جو کہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا یزید بن محلب کا گہرا دوست تھا یزید بن محلب جب حجاج کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا اس عرصے میں اسی عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفات اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بھائی مفضل کو بھی خوراسان کی گورنری سے معذول کر دیا اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوایا اور اسے اس حکم کے ساتھ خوراسان روانہ کر دیا کہ خوراسان کی گورنری سنبھالے یہ شخص قطیبہ بن مسلم تھا جب قطبہ بن مسلم کو خوراسان کا گورنر بنایا گیا اس وقت اسلامی سلطنت خوراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی ان علاقوں میں بلخ تالقان اور مرو الروز قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ بخارا کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا جبکہ بخارا کا ایک بڑا حصہ ایک الگ سلطنت تھی جس کا حکمران دروان خوزہ تھا اور بخارا شہر اسی سلطنت میں شامل تھا اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے جب قطیبہ خوراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا ان علاقوں میں بلخ اور کفتان خاص طور پر قابل ذکر خاص طور پر شامل ہے ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قطبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہیں تھے لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کے لیے خطرے کی علامت تھا خاص طور پر بخارا اور سبر کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھے ابھی قطیبہ کو خوراسان کے دارالحکومت باہر فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کرائے جائیں قطیبہ ان مقابلوں سے فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا وہ آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا اس لیے وہ خوراسان میں آتے ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا وہ مسلمانوں کی باج گزار ریاستوں میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا لیکن وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خوراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منعقد کرانے کا حکم دیا تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو جو کافی عرصے سے بیرکوں میں تھے تفریح کا موقع مل سکتا تھا چند دن کے بعد قطبہ کو اطلاع دی گئی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں مقررہ دن قطبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں مقابلے منعقد ہو رہے تھے اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر حیبت تاری کر رہا تھا قطبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے قطیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے قطیبہ فوجیوں کے درمیان موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا راستے کے دونوں طرف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس الگ رنگ کا تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا دائیں طرف والی قطار کے عین درمیان ایک اونچا سا چموترا بنا ہوا تھا قطیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے عمرہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے قطیبہ ان کے ساتھ چبوترے پر آ گیا ان عمرہ میں فوج کے اعلی حکام بھی شامل تھے جو ہی قطیبہ چبوترے پر پہنچا سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے یہ فوج کی طرف سے قطیبہ کو مرو میں خوش آمدید کہنے کا ایک انداز تھا قطیبہ جب سے مرو آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا فوج کے ناروں کے جواب میں قطیبہ ہاتھ ہلا رہا تھا کچھ دیر کے بعد فوجیوں کے نارے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے بھاگتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی میدان کے دائیں طرف سے چند گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نمودار ہوئے اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے جس علاقے میں یہ مقابلے منعقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتیلا تھا اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کھا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے باقی سواروں نے یہی عمل دوبارہ دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے یہ ایک خاص قسم کا کا مقابلہ تھا جس میں ہتھیار استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گھوڑوں سے گراتے تھے پھر سواروں نے برچی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع ہوئے ان مقابلوں کی ابتدا میں چار چار سواروں کے دستے مخالف سمتوں میں میدان میں ابھرے دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہن رکھے تھے یہ دونوں دستے جب میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے چلے گئے دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ان کا انداز ایسا تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا اچانک کہیں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تمام سواروں نے برچیاں سامنے کی طرف ایک دوسرے کی طرف تان لی دوسری بار پھر نعرہ تکبیر بلند ہونے پر انہوں نے گھوڑوں کو دل کی چال پر چلا دیا اب دونوں دستے ایک دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے پھر تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سواروں کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے اتنی گرد اٹھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا کچھ دیر کے بعد جب گرد چھٹی تو دو سوار پلٹیاں کھا کر میدان کے کنارے پر آتے نظر آئے باقی بچ جانے والے سوار مخالف سمتوں کی طرف دوڑتے نظر آئے نظر یہ آتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے مگر انہوں نے واپس مڑ کر بھی نہ دیکھا اور میدان سے باہر نکل گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا اب میدان تیر اندازی کے لیے خالی تھا تیر انداز کبھی فردن فردن اور کبھی دستوں کی صورت میں دستوں کے درمیان بنے راستے پر ابھرتے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے غائب ہو جاتے تھے اسی دوران آٹھ تیر انداز پیادہ اور آٹھ تیر انداز گھڑ سوار میدان میں آئے پیادہ تیر اندازوں کے پاس ایک ایک کمان اور ایک ایک تیر تھا جن کے آگے سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا میدان کے درمیان پہنچ کر پیادہ تیر انداز رک گئے اور انہوں نے تیر کمانوں میں ڈال کر اوپر کی طرف کر لیے جبکہ سوار سوار تیر انداز کافی دور جانے کے بعد مڑے اور گھوڑوں کو ایڈ لگا دی ادھر ان کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے ادھر پیادہ دوڑ رہے تھے یہ مقابلہ تمام دن جاری رہے مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا آخر میں گھڑ سواروں کے چند دستے راستے کے بائیں جانب ہر دستے کے سواروں کے لباس کا رنگ جدا تھا اور سواروں کے گھوڑے رنگ برنگے کپڑوں سے سجے ہوئے تھے یہ گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے جس پر کتبہ بیٹھا ہوا تھا ان دستوں کا انداز ایسا تھا جیسا آج کل پریڈ ہوتی ہے کتبہ کو ان دستوں کا انداز پسند آیا مرو کے کھیلوں کے مقابلے کے آخر میں اس چیز کا حکم کتبہ نے نہیں دیا تھا بلکہ یہ مرو کے اعلیٰ حکام کا اپنا بندوبست تھا وہ جانتے تھے کہ کتبہ کس پائے کا شخص ہے کو کا گورنر تو ابھی بنایا گیا تھا لیکن بحیثیت سپہ سالار وہ بہت سی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو منوا بھی چکا تھا اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اسے اس طرح سلام کیا جائے ان دستوں کے جانے کے بعد سپاہیوں نے شور بلند کیا اور وہ اپنے نئے گورنر کو دیکھنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر قطیبہ بن مسلم جو چبوترے پر چبوترے پر تھا کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا کچھ دیر کے بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قطیبہ بن مسلم بولا اے لوگو اے اسلام کے مجاہدوں تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں مجھے خدا نے اسلام کی بھلائی کے لیے چنا ہے اللہ کی قسم اگر تم دیکھو کہ میری ذات سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو تم سب کو حق ہے کہ مجھے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو میری جگہ بٹھا دینا جس کی ذات میں اسلام کے لیے بھلائی ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے کہلاؤ گے لیکن اگر تم میری ذات میں اسلام کے لیے بھلائی دیکھو تو میری پیروی کرنا اور یاد رکھو کہ آج جو کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں ان سے میرا مقصد صرف فوج کے عسکری جذبے کو ابھارنا تھا میں تمہاری عسکری صلاحیتوں کو پرکھنا چاہتا تھا تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کا نام تمہاری روح پر نقش ہو جائے ہمیں ان تمام علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے جو ابھی تک اسلام کے نور سے روشن نہیں ہوئے اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو اور تم ہی کے شاہ سوار ہو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قطیبہ پھر بولا تم برائیوں سے بچو تاکہ کفار کو ہلاک کر سکو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے چاہے مشرق اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں انہی الفاظ پر قطبہ بن مسلم نے اپنی تقریر ختم کر دی اس کی تقریر سے یہ بات واضح تھی کہ وہ مرو سے نکل کر ارد گرد کے ان علاقوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ابھی تک اسلامی سلطنت سے باہر تھے اس سے قطبہ بن مسلم کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ کہ ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے دوسرا ان علاقوں کو جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی فضا قائم ہوتی جا رہی تھی دوبارہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جائے اس مقصد کے لیے قطیبہ کو ایک مضبوط جاسوسی نظام چاہیے تھا اس لیے قطیبہ بن مسلم نے سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی اور چند ماہ کے اندر اندر وہ ایک مؤثر اور فعال جاسوسی نظام تشکیل دے چکا تھا اس کے لیے اس نے نہایت ہی ذہین اور جنون کی حد تک بے خوف سپاہیوں کو چنا اور انہیں ضروری تربیت دی گئی جب قطیبہ خوراسان آیا تھا تو اس کے ساتھ بسرا سے وہاں کے شعبہ سورا اور رسانی کے دو اعلی افسران بھی آئے تھے ان دونوں افسران نے جاسوسوں کی تربیت میں قطیبہ کی بہت مدد کی جلد ہی قطیبہ اپنے جاسوس ہر اس علاقے میں پھیلا چکا تھا جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا خطرہ تھا یا جس بادشاہی سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا اس کے جاسوس دشمن کے دل میں اتر کر بھی راز نکال لانے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ جاسوس ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کرنا جانتے تھے وہ صحیح معنوں میں قطبہ بن مسلم کی آنکھیں اور کان بن گئے تھے جس کی مدد سے قطبہ بن مسلم ہر علاقے میں ہونے والی معمولی سی سرگرمی بھی دیکھ لیتا تھا ابھی قطبہ بن مسلم ان کاموں سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بلخ میں مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے بن مسلم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بلخ پر حملہ کر دیا اس نے باغیوں کو اتنا تنگ کیا کہ آخر انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے ابھی قطیبہ بلخ میں ہی تھا کہ اسے حجاج کا خط ملا جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے حجاج اگرچہ قطیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا لیکن اس کی نظر میں قطیبہ ابھی نا تجربے کار تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں تجربے کاری کی وجہ سے قطیبہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے کیونکہ حجاج بن یوسف بھی یہ چاہتا تھا کہ قطیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خوراسان سے آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے اس نے قطیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے قطیبہ کو بلخ میں قیام کیے ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا اس کی اس اچانک تیز جنگی کارروائیوں نے کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر اس کا خوف بٹھا دیا تھا اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے اس سے لوگوں پر خوف تاری ہو گیا تھا اس نے ایک مہینے میں شہر کا نظم و نسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوط کیا یعنی اپنا قبضہ مکمل کیا پھر ایک روز اچانک ہی قطبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا یہ صرف قطبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند اعلیٰ حکام ہی جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے دراصل قطبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکھنا چاہا تھا وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکلتی اور اس کی اطلاع آگے کے علاقوں تک نہ پہنچتی کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی اور وہ کسی بھی صورت میں قطیبہ کی کارروائیوں کی اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے اس لیے قطیبہ نے فوج کی اصل منزل کو پوشیدہ رکھا حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے قطیبہ نے بلخ سے کوچ کرنے کے بعد تالقان کے علاقے میں پڑاؤ کیا تالقان ایک آزاد ریاست تھی مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی اس لیے قطیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا جس جگہ قطبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا اس سے دو میل کے فاصلے پر دریائے تالقان گزرتا تھا دریائے تالقان سے آگے سغانیان اور کفتان کی ریاستیں تھی جب قطبہ بن مسلم نے دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے واضح ہو گئے وہ سغانیاں اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا ابھی قطبہ کو دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے دوسرا دن تھا جب بلخ کے کچھ کسان اور سردار قطبہ سے آ ملے ان کی کل تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی قطبہ نے چند دن تالقان میں قیام کیا اور پھر دریائے تالقان عبور کر لیا اگرچہ وہ سغانیان کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ دریا کے پار پہنچا تو سغانیہ کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا اس نے قطبہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قطبہ نے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا سغانیہ کے بادشاہ کا نام بیش العور تھا اس نے قطبہ کو تحائف اور ریاست کی کنجی پیش کی کنجی کہتے ہیں چابی کو اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی چنانچہ قطیبہ اس کے ساتھ چلا گیا یوں سغانیہ کا علاقہ بغیر جنگ کے اس کے قبضے میں آ گیا سغانیہ کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو جس کا نام کفتان تھا سغانیہ کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی جب شاہ کفتان کو قطیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپیہ اور تحفے لے کر قطیبہ کے پاس آ گیا اس طرح کفتان کا علاقہ بھی بغیر کسی دقت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا یہاں سے قطیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی وہاں کے بادشاہ غلیلیشتان نے غلیلیشتان نے سوانیہ کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا بیشلور کے کہنے پر ہی قطیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ قطیبہ تخارستان میں داخل ہوتا غلیشتان غلیلشتان خود قطیبہ کے پاس آیا اور دے کر کی درخواست کی جو قطیبہ نے منظور کر لی یوں تخارستان کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے ساتھ ہی قطیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا کیونکہ جس علاقے میں قطیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا چنانچہ قطبہ نے فوج کی قیادت اپنے بھائی صالح بن مسلم کے سپرد کی اور اسے اس ہدایت کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلدی سے جلد مرو مرو پہنچنا پہنچا جائے جبکہ قطبہ فوج کی روانگی سے قبل ہی مرو کی جانب روانہ ہو گیا قطبہ کے چلے جانے کے بعد صالح بن مسلم نے مرو کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا اور اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ ماسار الحسین سے گزرتا تھا یہ بھی ایک شہر تھا اور قلعہ بند تھا اور ابھی تک مسلمانوں کے اثر سے باہر تھا جب سالے بن مسلم ماں سار الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعے پر حملہ کر دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا اس وقت بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبا نام کا شخص بھی موجود تھا جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا تھا اس کے سلے میں بن مسلم نے سبا کو تنجانہ نام کا گاؤں بطور جاگیر دے دیا اس کے بعد سالے قطیبہ کے پاس مرو آ گیا قطیبہ سالے کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمز کا عامل مقرر کر دیا حجاج بن یوسف عامل کہتے ہیں حاکم کو حجاج بن یوسف بسرے میں تھا شام ڈھل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا حجاج اپنے محل کے دالان میں کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اسی وقت ایک خادم نے آ کر اسے اطلاع دی کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے مرو کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا اسے خیال آیا کہ شاید قطیبہ طرف سے کوئی پیغام آیا ہے حجاج نے قطیبہ کو خوراسان کا گورنر تو بنا دیا تھا لیکن اس کی نظر میں قطیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ تجربے کار بھی تھا اس لیے حجاج نے قطیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے اور ابن مسلم حجاج بن یوسف نے اسے کہا تھا اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا یاد رکھنا تو ابھی نا تجربے کار ہے تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے اب یہ خبر سن کر کہ مرم سے کوئی آدمی آیا ہے حجاج نے خیال کیا کہ شاید قطیبہ کا کوئی پیغام لایا ہو اس لیے حجاج نے خادم سے کہا اسے بٹھاؤ میں آتا ہوں پھر فوراً ہی حجاج اپنے خاص کمرے میں پہنچا جہاں عام طور پر وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر عراق تجھ پر سلامتی ہو حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا وہ زرار بن حسین تھا حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا خود اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان کن خبر نہیں لایا کہ ابن حسین حجاج نے زرار کو مخاطب کیا کیسے آنا ہوا اے امیر عراق زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا تیرے لیے دو خبریں ہیں ایک اچھی اور ایک افسوسناک بتا کون سی پہلے سناؤں حجاج بے چین سا ہو کر بولا وہاں سب خیریت تو ہے نا ہاں وہاں سب خیریت ہے زرار نے کہا تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا حجاج نے زرار کو کہا ابن یوسف زرار گویا ہوا تو جانتا ہے کہ بلخ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی جسے کچل دیا گیا تھا اس کے بعد قطبہ نے سغانیہ گفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لے لیے ہیں یہاں تک کہہ کر زرار خاموش ہو گیا جبکہ حجاد خوش ہو کر بولا قطبہ واقعی ایک قابل سلال ہے مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بھلائی دی ہے لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی ہاں امیر زرار کہنے لگا اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی حجاج نے سوال کیا کیا کیا اس نے ابن یوسف زرار بولا میری بات پوری تو سن لے زرار حجاج کے بار بار بیچ میں سوال کرنے سے اکتا گیا تھا اچھا بول حجاج نے کہا ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی کے حوالے کی اور خود مرو چلا مرو آئی راستے میں سالے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا لیکن یہ اس کی بھی حماقت تھی کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی اوپر سے اگر وہ وہاں آپ پھنس جاتا تو نہ وہ نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قطیبہ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا اسے کم از کم قطیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی دوسرے وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قطیبہ نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قطیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا اسے قطیبہ پر غصہ آ رہا تھا اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا کیا تو یہاں قطیبہ کو بتا کر آیا ہے ہاں زرائر نے جواب دیا کیا اسے معلوم ہے کہ تم سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے حجاج نے ایک اور سوال کیا نہیں اسے تو صرف میں نے یہی بتایا ہے کہ مجھے بسرا میں کام ہے ایک ہفتے میں واپس آ جاؤں گا اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی تھی اچھا اب تو آرام کر یہ بتا واپس کب جائے گا حجاج نے پوچھا کل صبح واپس چلا جاؤں گا زرار بن حسین نے جواب دیا واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا اب جا کر آرام کر لے یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دے ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوایا اور قطیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کیا جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط خطیبہ کو دینا خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے پھر زرار زرار بن حسین مرو روانہ ہو گیا ذرا جب مرو پہنچا تو سیدھا قطیبہ کے پاس آیا قطیبہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور باہیں پھیلا کر اس سے لپٹ گیا اے زرار وہاں کی کیا حالات ہے قطیبہ نے اپنا پہلا سوال داغا وہاں سب خیریت ہے زرار بن حسین نے جواب دیا قطیبہ نے پوچھا امیر عراق سے ملاقات ہوئی ہاں زرار نے کہا اس نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ خط تیرے نام دیا ہے قطیبہ نے زرار سے خط لے لیا اور اسے پڑھنے لگا مورخین کے مطابق حجاج نے قطیبہ کو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر عراق کی طرف سے خوراسان کے گورنر کو مجھے زرار بن حسین کی زبانی تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا ہے مجھے خوشی ہوئی لیکن تم نے وہی غلطی کی جس کا مجھے اندیشہ تھا میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں لکھنا چاہتا لیکن میرے غصے کو تم نہیں جان سکتے آئندہ اپنے تمام حالات سے مجھے باخبر رکھو کیونکہ تم ابھی ناتجربے کار ہو تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے آئندہ یاد رکھو کہ اگر فوج کہیں جائے تو تم سب سے آگے ہوں گے اور واپسی پر فوج کے پچھلے حصے میں تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہی بہتر ہے حجاج یہ خط پڑھ کر پہلے تو قطبہ پریشان ہو گیا لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا حجاج زیادہ خفا تو نہیں تھا نہیں نے جواب دیا وہ تم سے خوش بھی ہے لیکن ڈرتا ہے کہ تم انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو یہ سن کر قطیبہ کو حوصلہ ہوا اور وہ مسکرانے لگا آبادی سے دور دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے چاند پوری طرح نکلا ہوا تھا جس سے تھوڑی روشنی پھیلی ہوئی تھی تحرا کی رات تو ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اگر چاند پوری طرح نکلا ہوا ہو تو ایک عجیب طرح کا خوشگوار تاثر تمام ماحول میں پھیل جاتا ہے اور پھر جب اس تاثر پر محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور پھر جب محبت کی وادی میں چاند جھانکتا ہے تو ایک سرور انگیز اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں لیکن وہ محبت کرنے والے اس اجالے میں بھٹک جانا چاہتے ہیں وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی کی چاندنی میں وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے چاند کی روشنی میں صاف پتہ چلتا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت یہ سائے قریب تر ہوتے گئے اور آخر ایک دوسرے میں گم ہو گئے کسی نے آتے تو نہیں دیکھا رات کی سرگوشی میں آواز ابھری یہ آواز مرد کی تھی نہیں تم بے فکر رہو خاموشی میں ایک نسوانی آواز ابری اور یوں محسوس ہوا جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی ہو باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے ان کا رخ درختوں کے قریبی جھنڈ کی طرف تھا کچھ دیر بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی وہ دونوں اس جھنڈ کے کے کے اندر جانے بجائے ابتدائی چند درختوں درمیان ریت پر بیٹھ گئے کیونکہ اس وقت اس جھنڈ کے اندر جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا یہاں صحرائی جانور بھی ہو سکتے تھے ان دونوں کے بیٹھتے ہی نسوانی آواز پھر ابری ابن عامر چاند کو دیکھو اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا اس تاریکی میں وہ ہیولا سا نظر آتا تھا دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے جو آسمان پر چمکتا بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو سرگوشی پھر ابری سفیا چاند مسکرایا نہیں کرتا یہ مردانہ آواز تھی ابن عامر کہہ رہا تھا چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر چمک رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا ہاتھ تھام لیا شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار محسوس ہو رہا ہے میں نے پہلے چاند کو کبھی اتنا چمکتے نہیں دیکھا ابن عامر کی بات سن کر صفیہ بولی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں صفیہ پھر بولی مجھے تو آج یہ چاند اور ستارے سبھی خوش لگتے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں ابن عامر بولا ابن عامر ایک وجی نوجوان تھا وہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی فوج میں کماندار تھا اس کی عسکری صلاحیتوں کا سب کو اعتراف تھا اسی لیے ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا تھا جبکہ صفیہ سلیمان کے محل میں ملازمہ تھی چاندنی شفاف تھی اور ریت کے ذرے چاندنی میں چمک رہے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی ستاروں کے ہمرکاب ہوں ابن عامر نے ریت پر ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے بولا آج تو ہمیں دیکھ کر ریت بھی چمک رہی ہے پتا ہے ابن عامر صفیہ بولی میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے اس کی آواز کی مٹھاس پر کائنات کی ہر شے وجد کرنے لگتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس آواز پر کائنات کی ہر چیز وجد کرتی ہے یا نہیں لیکن کیا یہ کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں ابن عامر نے صفیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا ابن عامر کی اس بات پر صفیہ مسکرا دی صفیہ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم صرف میرے لیے بنی ہو اور میں تمہارے لیے ابن عامر نے صفیہ سے کہا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے کیا صفیہ بولی ابن عامر تو صفیہ کے وجود میں کھوسا گیا تھا وہ بولا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسنی کی دیوی ہو دل کرتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں صفیہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اس نے آہستہ سے ایک چپت ابن عامر کے سر پر لگاتے ہوئے کہا محبت کرنے والے تو خود دیوتا ہوتے ہیں بھلا تم محبت نہیں کرتے کیا رات گزرتی جا رہی تھی لیکن وہ اس بات سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے آخر ابن عامر کو احساس ہوا کہ رات خاصی بیت چکی ہے اس لیے اس نے سفیا سے کہا اب واپس چلتے ہیں رات بہت ہو گئی ہے سفیا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی کل آؤ گے ہاں ضرور آؤں گا ابن عامر نے جواب دیا اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ان دنوں حجاج بسرا میں نہیں تھا وہ طائف چلا گیا تھا جہاں اس کا بھتیجا محمد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ اس کے بھائی قاسم کی واحد نشانی تھی حجاج کا بھائی قاسم جو کبھی اس کا دست راست ہوتا تھا جس نے ہر مشکل مور پر حجاج کی مدد کی تھی ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا محمد اس کی شہادت کے چند مہینے کے بعد پیدا ہوا تھا حجاج کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اس اس لیے نے اپنے بھائی کے یہ تین بیٹے اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی وہ اپنے بھتیجے کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتا تھا اس کے علاوہ وہ محمد میں کوئی ایسی خصوصیات دیکھ چکا تھا جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس کے ذہن میں محمد کے لیے بہت سے خواب تھے لیکن ابھی محمد بہت چھوٹا تھا لیکن حجاج اس کی تربیت اس انداز میں کر رہا تھا کہ وہ حجاج کے خوابوں کی عین تعبیر بنتا جا رہا تھا محمد کی تربیت کے معاملے میں حجاج نے کبھی غفلت نہیں برتی تھی اور اس سلسلے میں وہ اس پر ذاتی توجہ بھی دیتا تھا اس مقصد کے لیے وہ چند ماہ کے بعد طائف ضرور جاتا تھا اس مرتبہ بھی وہ اسی لیے طائف گیا تھا حجاج کو طائف گئے ہوئے دوسرا دن تھا جب حجاج کو اطلاع دی گئی کہ دمشق سے قاصد آیا ہے دمشق کا نام سن کر حجاج کچھ پریشان سا ہو گیا پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ دمشق میں حالات ٹھیک نہیں اس لیے قاصد خلیفہ کا پیغام لے کر طائف تک اس کے پیچھے آیا ہے اس نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا امیر کا پیغام لائے ہو حجاج حجاج نے نے قاصد قاصد کے کے آتے ہی اس سے سوال کیا وہ قاصد کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ دمشقی کے حالات ٹھیک ہیں پھر بھی اس نے تسلی کے لیے قاصد سے پوچھا کیا وہاں کے حالات ٹھیک ہیں ہاں والی عراق وہاں سب خیریت ہے قاسد نے جواب دیا میں امیر المومنین کا نہیں سلیمان بن عبد الملک کا پیغام لایا ہوں